مزید پھل نہیں ایک بار ایک چھوٹا بندر تربوز کے کھیت میں گھومتا ہوا پہنچ گیا اس نے بڑے بڑے گول پھلوں کو خوشی سے دیکھا چمپ اس نے اپنے دانتوں کو سب سے بڑے دانت میں ڈال دیا او چھوٹے بندر نے چیخ کر کہا اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے ایک بکری دیکھ رہی تھی آپ کو تربوز کا نرم اندرونی حصہ کھانا چاہیے چھلکے کو نہیں اس نے کہا چھوٹے بندر نے سخت چھلکے کو تھوک دیا میں یہ جانتا تھا وہ بولا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی چھوٹا بندر کچھ دیر ادھر ادھر گھومتا رہا اچانک ہوا کہ جھونکے سے ایک میٹھی خوشبو آئی آہ یہاں خربوزے کا کھیت تھا بندر نے ایک خربوزے کو توڑا اور اندر کا حصہ چکھا یخ اس نے کہا یہ پھل بہت لوابدار ہے ایک گدھا دیکھ رہا تھا رکو اس نے کہا خربوزے کا اندرونی حصہ لوابدار بیجوں سے بھرا ہوتا ہے چھلکے کے قریب نرم گودے کو آزے ماں چھوٹے بندر نے لوابدار خربوزے کے بیجوں کو تھوک دیا میں جانتا تھا یہ اس نے کہا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی بندر گھومتا رہا وہ بہت بھوکا تھا ہم یہاں کا راستہ گرے ہوئے پھلوں سے بھرا ہوا تھا بندر نے اوپر دیکھا وہ وہ بادام کے درخت کے نیچے کھڑا تھا یہ پھل چھوٹے اور نرم ہیں اس نے اپنے آپ سے کہا یہ کھانے میں اچھے ہونے چاہیے اس نے درخت پر چھلانگ لگائی اور ایک بادام توڑا ایک نیلی چڑیا دیکھ رہی تھی نرم اوپری گودے سے بے وقوف نہ بنوں اس نے سیٹی بجائی سخت خول کو توڑو اور مغز کھاؤ لیکن کیا یہ چھوٹا بندر سنے گا چڑیا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بادام کو سختی سے کاٹ لیا میرا دانت ٹوٹ گیا وہ چلایا اس نے قلا بازی کی اور زمین سے ٹکرایا چھوٹا بندر اپنا دردناک جبڑا پکڑے ادھر ادھر بھاگتا رہا ایک دم سے وہ اچانک ایک لٹکی ہوئی شاخ سے ٹکرایا شاخ پکے ناشپاتی سے بھری ہوئی تھی بندر نے ایک ناشپاتی کاٹ کر درخت کے تنے سے ٹکرا دیا اس نے سخت کالے بیج نکالے اور منہ میں ڈال لیے یہ وہ وہ چیخا بیج تھوک دیا نیلی چڑیا نے اڑ کر پوچھا کیا ناشپاتی مزیدار تھی چھوٹے بندر نے اپنا گندا ناشپاتی پرندے پر پھینکا میرے لیے مزید پھل نہیں اس نے کہا چین سے ایک کہانی